نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دوسرے پارے کا رکو نمبر 9 ہے آیت نمبر 197 سے 210 تک دوسرے پارے کا رکو نمبر 9 اور آیت نمبر ایک سو ستانوے سے دو سو دس تک پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے الحج اشہر حج کے مہینے معلومات جانے پہچانے ہیں پمن فردا تو جو کوئی عزم کر لے ہننا ان میں الحجہ حج کا فلا رفسا تو نہیں شہوت کی باتیں ولا فسوقا اور نہ گناہ ولا جدالا اور نہ جھگڑا فی الحجی حج میں وما تفعلو اور جو تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی یا الحم اللہ جان لے گا اس کو اللہ ب ودو اور تم زیادہ راہ لے لو بس یقیناً خیرت زاد تخوا بہترین زیادہ راہ تخوا ہے وتکونی اور ڈرو مجھ سے یا اے عقل والو لئی علیکم نہیں تم پر جناحن ہن کوئی گناہ ان تب تک یہ کہ تم تلاش کرو فضلم فضل میں روب اپنے رب سے فعضا پھر جب افز تم واپس آؤ من عرفات عرفات سے وسکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو المشعر الحرام مشر حرام کے پاس ایک نام ہے اس کو آپ ایسے ہی لکھیں گے گرو اور یاد کرو اس کو کما جیسا کہ ہدا کم اس نے ہدایت دی تم کو و ان کن تم اور یقیناً تھے تم من قبلی ہی اس سے پہلے الدالین البتہ گمراہوں میں سے تم افیدو پھر واپس آؤ تم من حیثو جہاں سے افادن ناسو واپس آتے ہیں لوگ استغفر اللہ اور معافی مانگو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے پھر جب قدئی تم پورے کر لو تم مناسککم کم اپنے ارکان حج بس کرو تو یاد کرو اللہ اللہ کو کا ذکری کم جیسے تمہارا یاد کرنا تھا اب اکم اپنے ابا و اجداد کو او اشدہ یا اس سے زیادہ شدت سے ذکرن یاد کرنا پمن ناسی پھر لوگوں میں سے ہیں میں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں فما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومین ہوم اور ان میں سے ہیں میں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں پھر دنیا دنیا میں حسنا بھلائی وفل آخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقنا اور ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے اولائکا یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سریع الحساب جلدی لینے والا ہے حساب وسکر اللہ اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں فمن اجلا پھر جو جلدی کرے فی یومین دو دنوں میں فلا اسما پھر نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے ومن منت اور جو کوئی تاخیر کرے دیر کرے فلا اسم علی تو نہیں کوئی گناہ اس پر لمن اتقا اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے وتق اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے عالم اور جان لو انکم یقیناً تم الیہی ہی اسی کی طرف چرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے وہ الناسی ناسی اور لوگوں میں سے ہے من جس کی کا اچھی لگتی ہے آپ کو قوله بات اس کی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں و اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ اللہ کو علامہ اوپر اس کے جو فی قلبی ہی اس کے دل میں ہے وہ ہوا اور وہ الد القسام سخت جھگڑالو ہے و اذا طلّہ اور جب وہ با اختیار ہوتا ہے سا وہ کوشش کرتا ہے فل اردی زمین میں لیف سیدھا تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں وہ الْحَرْثَ اور تباہ کرے کھیتی کو وَالنَّسْلَ اور نسل کو وَاللَّهُ اور اللہ لا يحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اخذت خلازا جمع دیتا ہے اس کو وقار غرور بھی لکھ سکتے ہیں جمع دیتا ہے اس کو غرور کا خیال یا وقار کا خیال بالاسمی گناہ پر حسب بس کافی ہے اس کو جہنم جہنم و اور البتہ برا ہے المیہ ٹھکانہ ومن من اور لوگوں میں سے ہے میں یشری جو بیچ ڈالتا ہے قربان کر دیتا ہے نفسہو اپنی جان کو ابتغاء چاہتے ہوئے مردات اللہ ہی اللہ کی رضا واللہ اور اللہ رعوفم شفقت کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو خود خلو داخل ہو جاؤ پھر سلمی اسلام میں کافتن پورے پورے کے ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی ان نہ بے شک وہ لکم یقیناً تمہارے لیے ادب دشمن ہے مبین کھلا فَإِن زَلَلْتُمْ تم پھر اگر پھسل گئے تم من بعد دیما اس کے بعد جو جا ات کم آ گئیں تمہارے پاس بے ہی واضح ہدایات عالم ہو تو جان لو ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے حل یندرونا نہیں وہ سب انتظار کرتے اللہ مگر ان اس کا کہ یا اللہ آئے ان کے پاس اللہ فی دلل سائبانوں میں من الغمام بادلوں کے والملائکہ اور فرشتے وقدی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا وَإِلَى اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الأمور लौटाए जाएंगे सारे بس बस تلاوت سنیں گے الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا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 النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور